اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا قل حل نبی رکم بل افسری اعمال اللہ دین اب اللہ صائی ہوں کہ حیات دنیا بہم یا سگون ان سنا کہ ہم تمہیں بتائیں کہ عمل کے باوجود سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی ہر کوشش رائے گاں جا رہی تھی وہ جو عمل کرتے تھے سب بیکار تھا مگر وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یہی اس قول کا مقصود اور مدعا ہے کہ یہ لوگ بازار میں خیش نیکیاں کرتے ہیں اور ان پر خوش بھی ہوتے ہیں مگر جتنا وہ اپنے عمل کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں اتنا خالے کے کائنات سے دور ہوتے جاتے ہیں یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زمین پر خطوط کھیت کر سمجھائی چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط مستقیم کھینچا خط رسول اللہ وسلم خطن ایک سیدھا خط کھینچا خط عن یمین ہی خطوط عن یسار سارے ہی خطوط اور کچھ خطوط اس کے بائیں طرف کھینچے کچھ بائیں طرف اس سیدھے خط پر آپ نے اپنی انگلی رکھی اور فرمایا کہ ہاتھ آراوت کی مستقیم ان یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو اس پر چلو ولا تب سبل اور جو دائیں بائیں راستے ہیں ان کے سرے اس خط مستقیم سے ملے ہوئے ہیں ان پر نہ مڑ جانا یعنی اہل باطل جو ہیں اہل بدعت اہل احوا اپنے راستوں کو اس خطے مستقیم سے ملاتے ہیں اور اپنے ترک کا اس خطے مستقیم سے استخراج کرتے ہیں لیکن تم دھوکہ نہ کھانا دائیں بائیں نہ مڑنا یہ خط مستقیم اللہ کی طرف جا رہا ہے اگر دائیں بائیں مڑ گئے تو چلتے جاؤ گے اور دور ہوتے جاؤ گے خط مستقیم سے بھی اور اللہ رب العزت سے بھی اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے شریعت کی سماحت پر آپ غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے جو راستہ خود بنا کر ہمیں عطا فرمایا اسے سرات مستقیم کا نام دیا واقع یہ سرات مستقیم ہے اس کے مستقیم ہونے کا کیا معنی ہمارا راستہ مستقیم کیوں ہے یہ خط خط مستقیم کیوں ہے یہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ دو جہدوں کو خط مستقیم ملاتا ہے اور وہ سب سے قریب راستہ ہوتا ہے جتنے موڑ آئیں گے اور دائیں بائیں گھومیں گے پھریں گے راستہ طویل ہوگا اور لمبا ہوگا خط مستقیم چھوٹا اور سہل راستہ ہوتا ہے بالکل سیدھا اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی اور وہ طوالت سے بھی بچا ہوتا ہے یعنی جنت کو حاصل کرنے کا اللہ رب العزت تک رسائی کا جو سب سے چھوٹا راستہ ہو سکتا ہے اس کائنات میں وہ مستقیم ہے جس میں کوئی ابہام نہیں کوئی پیچیدگی نہیں کوئی موڑ نہیں اور کوئی طوالت نہیں اس راستے کو اختیار کرنے میں کیا رکاوٹ ہے جو راستہ خود اللہ رب العزت نے بنایا اور بنا کر ہمیں عطا فرما دی اس کو سرات مستقیم کا نام دیا تو منہجی طور پر اعتقادی طور پر اس فکر کو اپنا لیجیے اپنے اندر قائم کر لیجیے کہ کامیابی کا راستہ سراط مستقیم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے ایک انسان اگر فکری طور پر اس بات پر قائم ہو تو وہ کامیاب ہے یہ عقیدہ اگر اس کے دل میں راسک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پرواہ ہی نہیں کرے مسند احمد میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ادوابین و سلاس قیامت کے دن دفاتر تین طرح کے ہوں گے جو بندوں کے اعمال کے گناہوں کے رجسٹر ہیں وہ تین طرح کے ہوں گے دیوان اللہ یغفر و دیوان اللہ یدرک و دیوان اللہ یعبا بھی ایک دیوان وہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا یہ شرک ہے بدعت ہے اور یہ منہج کی بے اعتدالی ہے صاف مستقیم سے بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف ہے یہ الحاد کا راستہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا تم پوری زمین کو اپنے سجدوں کے نشانات سے بھر دو لیکن اگر شرک کی رمک بھی پائی جاتی ہے اور بدعت کا شائبہ بھی ہے تو یقین کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کرے تمہارے گناہ ناقابل معافی ہے دوسرا دیوان لا رکھ جس کو چھوڑا نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جب تک بندہ نہ چھوڑ دے یہ حکل عباد حق تلفی کسی کی کر دی کسی کو مار دیا کسی کی غیبت کر دی کسی پر بہتان لگا دیا کسی کا مال دبا لیا یہ گناہ نوٹ ہو رہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دیوان کو نہیں چھوڑے گا جب مظالم کی باری آئے گی تو یہ ظالم بھی حاضر ہوگا مظلومین بھی حاضر ہوں گے جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ پاک بھی معاف نہیں فرمائے گا اور یہ معافی کی صورتیں اسی دن باتیں ہوں گی رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نیکیوں کی تقسیم کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ اس ظالم کی نیکیوں کو مظلومین میں بانٹ دے گا اور مظلوموں کے گناہوں کو اس ظالم کے سر پہ تھوپ دے گا ریتنے جی، کرنے والا مال دبانے والا اور ظلم کرنے والا اس کے بعد اس کی خلاصی ہوگی اور وہ خلاصی کیا ہے وہ جہنم پر منتج ہوگی تو یہ دوسرا دیوان حقوق العباد کا دیوان اور تیسرا دیوان ایسے گناہوں کا فرمایا کہ لا لاہور بھی جن گناہوں کی اللہ پرواہ ہی نہیں کرے گا سب بخش دے گا معاف کر دے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں منج کی استقامت حاصل ہے جن کی توحید راسخ ہے اور منہجن و اعتقاد نبی اسلام کی اتباع کی راہ پر قائم جن کو سرات مستقیم کا فہم ہے اس کو تھامے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہج کی استقامت کی برکت سے ان کے گناہوں کی پرواہ ہی نہیں کرے گی تو کتنا ہی مبارک راستہ ہے سراط مستقیم پر چلنے والا کتنی عظیم بشارت کا مستحق ہے نبی السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس کے پہلے سرے پر اللہ رب العزت قرآن کہتا ہے ربی ادا سراط مستقیم سراط مستقیم پر میرا پروردگار ہے اور جو سرا نیچے ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر تم نے چلنا اگر چلو گے تو اس راہ پر گامزن ہو جاؤ گے جس پر پروردگار ملے گا اور اگر دائیں بائیں مڑ گئے جتنی چاہے ٹکرے مارو ریاستیں کرو عبادتیں کرو سراط مستقیم چھوٹ جائے گا اور اللہ تعالی سے دور ہوتے جاؤ گے پھر کبھی راہ ثواب حاصل نہیں ہوگی بلکہ گمراہی بڑھتی جائے گی اضافہ ہوتا جائے گا کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز اللہ پاک کے اس فرمان کے زمرے میں آئیں گے بب اللہ مالم یہ یا و کہ اچانک ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایسی صورت حال سامنے آئے گی جس کی ان کو توقع نہیں تھی یہ تو خوش خوش جائیں گے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی بڑے چلے کاٹے بڑی عبادتیں کی ریاستیں کی بڑی مشقتیں کی ہیں راتیں جاگی ہیں اور بڑے و عریض سفر کیے ہیں بڑے سجدے کیے ہیں یہ تو خوش خوش جائیں گے لیکن چونکہ ان کے سارے راستے سارے مناحج محض بیکار تھے اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے منہج پر نہیں تھے وہ اچانک ان کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی انہیں یعنی توقع نہیں ہوگی اور وہ اللہ کا عذاب ہے وہ اللہ کی وعیدیں ہیں کہ تم نے عبادتیں تو کی محنتیں کی لیکن یہ ساری کی ساری ہماری شریعت کے خلاف ہمارے امر کے خلاف جن کی آج میدان معاشر کے بازار میں کوئی ویلیو نہیں کوئی قیمت نہیں بلکہ ان کا خسارہ اور گھاٹا بڑھتا جائے گا اور سب سے بڑھ کر ہوگا تو پھر عمل سہنے کہ وہ احساس سمجھ لیجئے جو ایک ہی ہے اور قبولیت کی اساس ہے بنیاد ہے اور وہ پیارے پیغمبر کی اتباع ہے اس اساس کو سامنے رکھ کر عمل کریں جدوجہد کریں اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت پورا ایک اکاسائی ہوں مشکور ان لوگوں کی تو بے شماری بات میں برباد ہو گئی اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے عمل جن کی تھوڑی تھوڑی محنتیں ان کا اللہ قدردار ہوگا ان پر جزا مرتب ہوگی ایک ایسی جزا جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا وہ اگر اگرچہ تھوڑا ہے لیکن اس منحج کے مطابق ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد ہے اس کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے تھوڑے عمل کی بھی قدر کرے گا تھوڑے عمل کا معنی یہ نہیں ہے کہ فرائض چھوڑ دیے جائیں نہیں یعنی فرائض میں تقسیم اور کوتا ہی برداشت برداشت ایک بندہ اگر چار نمازیں پڑھ لے ایک نہیں پڑھتا چاروں بیکار کار ایک بندے کی توحید میں خدر ہے باقی پورا دین اپناتا ہے سب بیکار ایک بندہ زکات دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا سب بیکار فرائض میں تفصیل قابل برداشت نہیں تو اس اساس کو پہلے مستحکم کریں کہ یہ دین دین اتباع ہے دین ابتدا نہیں پیروی کا دین ہے بدرت کا دین نہیں اس کے بعد عمل کرے اللہ تعالیٰ عمل کی قدر کرے گا اتنی جزا دے گا جو بندے کے تصورات سے بڑھ کر ہوگی لیکن یہ فہم ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس فہم کی توفیق دے اور اس نور سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما دے جس کی توفیق بہت تھوڑے لوگوں کو ملتی ہے آٹھ آٹھ سال بیت اللہ کی پڑوس میں گزارنے والے جب پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے سفر کا آغاز داتا دربار سے کرتے ہیں اللہ نے مت مار دی اپنی توفیق چھین لی یہ توفیق بہت تھوڑے لوگوں کو ملتی کہ اتنے سرزمین مقدس پر طویل قیام لیکن فہم نصیب نہیں ہوا بیت اللہ کے پڑوس میں رہنے والے لیکن توحید کا فہم حاصل نہیں ہوا افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے آپ کو سلف ہی کہتے عہد الحدیث کا قائد کہتے ہیں اور ان کی اس حرکت کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی ساتھ چمٹے ہوئے ہیں لاہور الا بالله یہ بڑی خطرناک روش ہے اہل بدعت اہل شرک ان کی مساحمت ان کی صحبت ان کا ساتھ ان کی محبت اور مبت یہ اپنے دین پر غربے کاری منہج اصر صالحین کے خلاف ہے رسول اللہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ منہج کا فہم اور استقامت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے عقیدے پر ہر چیز قربان ہے یہ سیاسی اغراض کیا ہے یہ سیاسی مقاصد کیا ہے کچھ نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اور خاص طور پہ پاکستان کی سیاست اس سیاست کا ہر مہرا ایک بیکار پتھر ہے جس کی کوئی اور کوئی قیمت نہیں دین سے دور عقیدے سے دور اور منہج سے دور چاہے وہ اہل اقتدار ہو یا اہل اختلاف ہو سب بیکار پتھر ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں اور ایک سلفی انسان ان کے پیچھے چلے ان کی ابتدا کرے ان کی اتباع کرے اور فخر کرے یہ بڑا ایک ایک, ایک گھاٹے کا سودا ہے گھٹیا پن جس کے پاس عقیدہ ہے عقیدے کی دولت ہے وہ تو اس کائنات کی قیادت کے لیے پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو متا بنا کر بھیجتا کہ نبی کسی ایک شوشے میں متری نہیں بن سکتا کسی کی پیروی نہیں کر سکتا نبی کا مقام ہی یہ ہے کہ وہ قوموں کا متا ہوتا ہے اور پوری قوم کو چاہے وہ وڈیرے ہوں چودھری ہوں اور چاہے وہ کچھ بھی ہوں ان کو نبی کی سبا کرنا ضروری ہے تو جن کے پاس منہج کی استقامت ہے ان کے لیے ایسے لوگ جوتے کے نوک پر ہونے چاہیے لیکن یہ عجیب غلازت ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھ دے تو یہ اللہ کی توفیق ہے اس توفیق کو اللہ کے بندوں سمجھو اور اپناؤ اسی توفیق کے تعلق سے نبی اسلام کی ایک حدیث کے ساتھ نصیحت کروں گا اپنے آپ اور آپ سب کو مسلم احمد بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اراد اللہ بعبد عبد استعمله طيب استعمل ہو تیر وما استعمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کس چیز کا خیر کر اپنے کسی بندے کے ساتھ جب یہ ارادہ فرما لے فیصلہ فرما لے کہ ہم نے فلاں بندے کا بھلا کر دینا اور فلاں بندے کو خیر دینی تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے اس طرح میں رہو اللہ اس کو استعمال کرتا ہے نہیں رومانستان میں رہو یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ استعمال کرنے کا کیا معنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے شاہ فرمایا جو فکر یوفہ ہمارے انسارے فم ہوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے اس پر نیک اعمال کھول دیتا ہے نیک اعمال اس کے دل میں القاع ہوتے اللہ اس کے دل میں نیک امال ڈال دیتا وہ نیک اعمال کیا ہے کہ منج کی استقامت ہے اور اتباع کے دائرے میں رہ کر عمل کرنا ہے اللہ اس توفیق کو اس کے لیے ارضا کر دیتا ہے اور امر سارے اس پر کھول دیتا ہے فلانے کی فلانے کی فلانے کی اور اس کو اس کی توفیق دیتا ہے یہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے خیر اب وہ نیک عمل شروع کر دیتا ہے نیک عمل اختیار کر لیتا ہے اس منہج استقامت پر قائم ہو جاتا ہے جب پوری طرح قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کا فیصلہ صادر فرماتا ہے اور اس کو نیکیوں نے اٹھا لیتا نیکیاں کرتے کرتے اس کو اٹھا لیتا اب یہ بندہ قیامت تک انہی نیکیوں میں شمار ہوگا ان نیکیوں کا سواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ جب کوئی نیکی سامنے آئے یا کسی نیکی کی سوچ دل میں آئے تو اسے کر گزریے ہم اسے موخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعد اوپر بیٹھے بیٹھے کسی نیک عمل کا دل میں خیال آتا تو کیوں نہ اس کو اللہ کی ایک توفیق سمجھا جائے اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر سمجھا جائے دل میں تلاوت کا خیال آئے اللہ کے ذکر کا خیال آئے دل میں ایک چاہت پیدا ہو کہ رات کو قیام کروں گا تو کیوں نہ اسے اس تناظر میں سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت میرے لیے بھلائی اور بہتری کا فیصلہ فرما چکا ہے اب میں یہ عمل کرنے کی کوشش کروں اس عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دو اس عمل میں تقاصر کا شکار نہ ہو سریج بن جابر کی حدیث ہے تبرانی میں کہ ایک شخص اللہ کے نبی سے یہ سوال کرتا ہے کہ ان نفی یا جفتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں درستگی اور سختی ہے اور دل کی جو زمین بڑی سخت ہے بڑی بنجر ہے رشکت پیدا نہیں ہوتی اور عمل سانے کی ربت پیدا نہیں ہوتی اس کا علاج کیا ہے تو رسول اللہ نے شاہ فرمایا کہ لا تحت من میں صحیح ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو بلکہ جو نیکی سامنے آئے جس نیکی کا دل میں خیال آئے اگر واقعی وہ نیکی ہے وہ بدن کا راستہ نہیں نیکی کا فہم ہونا چاہیے اور عمل سالے کا تعارف ہونا چاہیے یہ ضروری نقطہ ہے مثال کے طور پہ ایک دفن میں ایک ساتھی ہمارا شریک تھا اس نے بتایا کہ دفن کے بعد ایک شخص نے قبر پر کھڑے ہو کر دی جو مولوی صاحب ساتھ ہیں ان سے پوچھا کہ یہ کیا عمل ہے فٹ بولے کہ حضور کی سنت ہے یہ اس کے الفاظ ہے لفظ حضور بولنا جائز نہیں اس کے الفاظ نہ کریں حضور کی سنت ہے اس شخص کو جس کو اللہ کا خوف نہیں جو اللہ کے خوف سے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو عمر نو دے دے تو یہ سنت ثابت نہیں کر سکتا لوگوں نے سنا اور یقین کر لیا کہ ٹھیک ہے اب یہ نیکی ہے کہ یہ سنت ہے یہ بیچارے مظلوم لوگ ایسے ایسے شوق بادوں کے بادوں کے چنگل میں ہیں جو بدر کو سنت کہتے ہیں اور شیطان کے مرحج کو اللہ کے پیغمبر کا بیان کرتے ہیں اور کے اللہ جو ہے وہ گمراہ ہو رہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استقامت کا راستہ ہے اور عمل سارے کا راستہ ہے جو راستہ ہوتا نہیں جو دین پر ایک اتحان یہ شخص قیامت کے روز جب خانے کے کائنات کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیسے چھوٹے گا وہ اللہ جو اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک بات اپنی طرف سے گڑ کر میری طرف منسوخ کر دی اور اس دین کے کھاتے میں ڈال دی تو دائیں ہاتھ سے آپ کو کھینچوں گا اور شہرت کاٹ دوں گا اور زندگی کا خاتمہ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ یہ من ہے جو تو نیکی کا راستہ سمجھے نیکی ہے کیا اور جب وہ نیکی واقعی تم جو نیکی ہے سامنے آ جائے تو اس کو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر ہے میرے لیے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رات کو قیام کرنا چاہیے رات کو سورہ ملک پڑھ کے سونا چاہیے جمعے کا دن ہے کثرت سے دروش نہیں پڑنی چاہیے بڑے بڑے فصلیں بہار ہیں نیکیوں کے زرحجہ کا مہینہ آ رہا ہے جس کا پہلا اشرا صحیح بخاری میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماں العمر السال اسی ہندا حب و منہاد راشد کہ جو سال کے جو تین سو ساٹھ دن ہے ان تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر جو اعمال محبوب ہیں اور نیکیاں پسند ہیں وہ ان دس دنوں کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان دس دنوں کی نیکیوں سے محبت کرتا ہے حتیٰ کہ بعض الرحمان نے اس عموم سے یہ استعمال کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو نیکیاں ہیں ان سے زیادہ ان دس دنوں کی نیکیوں کا ثواب اور نیکی کی تحدید نہیں ہے آپ نیکیاں کثرت سے کریں صدقہ دیں انفاق کریں قرآن کی تلاوت کریں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں سلا رحمی کریں اپنے بھائیوں کی اللہ کے یہ زیارتیں کریں یہ سب اعمال سارے ہیں جن کا عمل جو عمل اللہ کو ہر دن سے بڑھ کر محبوب جاننا ثواب کتنا ہے اگر کتنا ہے ہمیں اس کی تحدید نہیں اس کی تحدید نہیں ہے دینے والا اللہ ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اس کا تو فرمان ہے کہ یمنا آدم لو انا اکبر کم و کم و ان سکم و جن کم کان اسی دن واحد اے آدم کے بیٹے اگر تمہارے تمام اولین اور تمام آخری جو لوگ پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں اور جو آج موجود ہیں وہ بھی اور جو کیا مطلب پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں تم مسال اور پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور مانگنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ترتیب سے مانگے کو آج مانگے کو کل مانگے نہیں ایک ہی آواز میں دم مانگے ایک ہی وقت میں مانگے آنے واحد میں مانگے اور میں اسی آن ان کو جو مانگے دیتا جاؤں جو سوال کرتے دیتا جاؤں دنیا مانگے آخرت مانگے بادشاہتیں مانگے حکومتیں مانگے دنیا کے خزانے مانگے جو مانگے دیتا جاؤں پوری کائنات کو وہ انسان بھی جن بھی تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالے تو وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی اتنی کمی بھی نہیں آئے گی یہ نہیں اتنی کمی آ جائے گی اتنی بھی نہیں آئے گی وہ اللہ دینے والا ہے فرمایا کہ دس دنوں کے آماد مجھے بڑے معقوب تو پھر میں دوں گا کتنا دوں گا اس کی تحدید کوئی نہیں مگر خانے کے کائنات کی عطا غیر محدود غیر ممنوع ممنون اور غیر مخنوع ہے کوئی اس کا حد و حساب نہیں جہاں وہ تحریر پر آتا ہے تو آتا ہے کہ ایک نیکی کو سات سو گنا کر دوں گا ایک حج کر کے لوٹو استقامت کے ساتھ اور صحیح محض کے ساتھ سات سو حج بنا دوں گا لیکن یہاں تحریر نہیں ہے ان دس دنوں کی نیکیاں کوئی بھی نیکی اللہ کا ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں لیکن وہ نیکی اللہ کے پیغمبر کی منحص کی اتباع کے دائرے میں ہو اتباع کے منہج کے مطابق ہو تو اللہ کے ہاں اس نیکی کی بڑی قدر ہے اور بڑا ایک اجر جزیل ہے اور ثواب عظیم ہے جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا تو بندہ اگر دین کے دائرے میں رہے اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو تھام لے اسی کے ساتھ چمٹ جائے احتسام کی حد تک تمسک کی حد تک انتہائی مضبوطی کے ساتھ جس کو اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا کہ میری سنت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں بلکہ اپنی داڑوں میں دبا لو ہاتھوں کی گرفت کچی ہو سکتی ہے چھوٹ سکتی ہے لیکن جو چیز داڑھوں میں آ جائے اور دب جائے اس پر قبضہ مستحکم ہو جاتا ہے گرفت مضبوط ہو جاتی ہے اتنی مضبوطی کے سب میری سنت کو تھام لو تو کتنی خیر و برکت دین پر چلنے میں کتنی بہاریں اب یہ پورے دس دن ہیں کوئی ایک دو دن بھی نہیں کوئی ایک سہایت نہیں دو سہایتیں نہیں پورے دس دن ہیں راتیں ہیں دن ہیں خلوتیں ہیں جلوتیں ہیں تنہائیاں ہیں لوگوں کے سامنے ہیں آپ اللہ کا ذکر کریں تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کریں اس تصور کے ساتھ کہ ان دس دنوں کی نیکی اللہ تعالیٰ کو ہر دن سے بڑھ کر محبوب ہے تو شریعت میں کتنی ہے کتنی سماعتیں ہیں رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ منصب منصل عشافی جماعت پر ہو کیا منصف نہیں رہ کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو عشاء کی نماز کا ثواب دیتا ہے جماعت کا ثواب دیتا ہے اور ساتھ ساتھ آدھی رات کے قیام کا ثواب بھی دے دیتا ہے پھر فجر کے ٹائم اٹھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اللہ اس کو فجر کی نماز کا ثواب دیتا ہے فجر کی جماعت کا ثواب دیتا ہے اور ساتھ ساتھ بقیہ آدھی رات کا بھی سواس دے دیتا ہے ان دو راتوں ان دو نمازوں کی جماعت کا اہتمام پوری رات کا قیام ہے یہ نئی شریعت کی پہاڑی اور ہیں اللہ کے جنمبر کی دبا میں بتائیے کون سی کمی لیکن ایک بدر تھی اگر اپنے بدرت پر قائم ہے اہل احوا بداعت پر قائم ہے تو یوگ سختیانی کا قول بڑا مبارک ہے بڑا عظیم ہے اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھو کہ صاحب بدعت جس قدر نیکیاں کرے گا عبادتیں کرے گا ریاستیں کرے گا آگے بڑھتا جائے گا اسی قدر وہ خارے کے کائنات سے دور ہوتا جائے گا جنت سے دور ہوتا جائے گا اور اس دین میں اس کے لیے کوئی قبولیت نہیں کوئی پذیرائی نہیں اور کوئی بہتری نہیں تو ان قواعد کو عمل کے تعلق سے سامنے رکھے اور خاص طور پر اسلام کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما لے تو بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی میرے دل میں ڈالی اللہ ہی ڈالنے والا ہے مانا اللہ تعالیٰ میرے لیے بھلائی چاہتا ہے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر میں آگے بڑھوں اٹھوں اس تقاصر کو چھوڑ دوں جو عمل میرے دل میں آیا اسے کر گزروں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو اس راہ پر چلوں اس راہ کا سالک بنوں تو یقین یہ ایک عظیم الشان اللہ کی توفیق ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ عمل اور بڑھاتا ہے اور زیادہ کرتا ہے ایک نے کی کسانی دوسری تیسری بندہ ہمارے سارے ہمیں گر جاتا ہے جب وہ پوری طرح اس عمل کو قبول کر لیتا ہے اور نیکیوں کے منہج کو اپنا لیتا ہے اور منہج صافی تو اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اب میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ اب اس کی روح قبض کر لو اب وہ روح قبض ہوتی ہے ان نیکیوں کے درمیان ہی اپنے رب کو جا ملتا ہے اب وہ نیکیاں اس کے لیے قیامت تک شمار ہو رہی ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے شہید قیامت کے دن آئے گا اس کی شہرت کٹی ہوگی خون فوارے کی طرح ابھر رہا ہوگا فرمایا کہ اللہ بری ہری المسک رنگ خون کا ہوگا خوشبو جنت کی کسوری کی ہوگی یعنی جس نیکی میں وہ اللہ کے ہاں پہنچا وہی نیکی قیامت تک قائم ہے اسی نیکی کے ساتھ خالق کے کائنات کے سامنے پیش ہوا سفر حج میں نبی اسلام کے سامنے احرام باندھا ہوا انسان فوت ہوا اپنی سواری سے گر کر نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو اور خوشبو نہ لگاؤ اور سر بھی نہ ڈھانپو کیونکہ یہ احرام میں فوت ہوا اس کو احرام میں رکھو یہ قیامت تک احرام میں رہے سر نہ ڈھانپنا کیونکہ محرم کا سر نگا ہوتا ہے خوشبو نہ لگانا کیونکہ حاجی احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگاتا فائن نہ ہوا تھی یومر قیامت جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا اور میدان معاشرے میں آئے گا اس کی زبان پر لبیک اللہ لبیک جاری ہوگا کہ اللہ میں حاضر ہوں تلبیہ پڑتا ہوا آئے گا اسی نیکی میں شمار ہوگا تو اس منہج کو سمجھیں ایک تو نیکی کی استقامت کیا ہے اور دوسرا عمل صالح کی توفیق کی طرق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادہ خیر کی اسالیب کیا ہے اور کس طرح ان کو اپنانا ہے اللہ تعالیٰ ان مفاہین کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اخلاص عطا فرما دے اپنے پیغمبر کی سنت کے مطابق اور محبت عطا فرما دے اور اللہ رب العزت عمل صالح کے جذبہ عطا فرما دے تاکہ ان بنیادوں کو ہم اپنا لیں اقول و قولیٰذا وسطر اللہ علی ولاکم باخر الحمد للہ